حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول انت الاول فلئی س قبل کشئی وان تل آخر فلئی سب دکش و فو کا کش وان تل بن فلئی سدو وہ بن بقیہ کی روایت میں مزید ہے اقض عن الدین واغننی من الفقر اے اللہ اے آسمانوں کے رب اے زمین کے رب اور ہر شے کے رب اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اگانے والے اے تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر شر والی چیز سے جن کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے تیری پناہ چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کچھ نہ ہوگا تو ہی ظاہر ہے تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں تو ہی پوشیدہ ہے سے پوشیدہ تر کوئی نہیں میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے لوگوں کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار اکاون